آ تمہارے لیے ہم پر کچھ قسم ہیں قامت تک پہنچت ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو